حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے کرنے والے دونوں افراد کو جدا ہونے سے پہلے تک اختیار حاصل رہتا ہے اگر وہ سچ بولیں اور حقیقت کھول کر بیان کریں تو ان کی بے میں برکت ہوتی ہے اور اگر وہ حقیقت چھپائیں اور جھوٹ بولیں تو ان کے سودے سے برکت اٹھا لی جاتی ہے امام ابو تبود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سعید بن ابی عروبہ اور حماد نے قطادہ سے ایسے ہی روایت کیا ہے لیکن حمام نے قطادہ سے روایت کرتے ہوئے کہا حتیٰ کہ دونوں جدا جدا ہو جائیں یا اختیار کرنے کی شرط کر لیں یہ بات تین مرتبہ فرمائی سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار چار سو انسٹھ